ہدایت کی ضرورت ہے انسانیت کی ضرورت ہے اخلاق کی ضرورت ہے سیدھا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں ہماری رہبری اور رہنمائی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ قرآن مقدس ہے اور قرآن کریم کو لانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس یہ دو شخصیت ہیں جو میری اور آپ کی تربیت کریں گی ہاں یہ ضرور ہے کہ اولیاء اپنے زمانے میں تربیت کرتے ہیں صلحاء اپنے زمانے میں تربیت کرتے ہیں علماء اپنے زمانے میں تربیت کرتے ہیں لیکن یہ جتنے لوگ تربیت کرتے ہیں وہ انہی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کر کے کوئی جو ہے بات بیان نہیں کرتا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات اور بڑے سے بڑے ولی کی بات اور بڑے سے بڑے غوث اور قطب کی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوگی تو وہ بات اس کے منہ پر مار دی جائے گی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اصل تو قرآن اور حدیث ہیں اور اسی قرآن اور حدیث پر چل کر کے ہمارے اکابر اکابر بنے اللہ کے پیارے اور دلارے بنے اور ہم بھی اسی قرآن اور حدیث پر چل کر ہی اللہ کے پیارے اور دلارے بن سکتے ہیں تو یہ مقدس کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن کریم دو ہے ایک قرآن تو وہ ہیں جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ ایک قرآن ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتا ہوا قرآن ہے اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ بھی قرآن ہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کے اخلاق کیا تھے حضرت کے اخلاق کیا تھے تو حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا فرمایا قرآن پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کے اخلاق تھے قرآن کریم جو کہتا ہے وہ نبی کے اخلاق تھے قرآن نے کہا نماز پڑھو نبی کی پوری زندگی نماز پر گزری اور ایسی نماز ایسی نماز کہ امت کے بعد میں تو ہلکی نماز پڑھائی بلکہ معاذ ابن جبل اور ابئی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی نماز پڑھائی لمبی کا مطلب یہ لمبی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں لمبی یہ لمبی نہیں یہ تو سنت کے مطابق ہے لمبی کا مطلب ہے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اب ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھیں گے تو روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کھیت سے دو اونتنیوں کو باندھ کر کھینچ کر لائے تھے اب اونتنیوں کو کھینچنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے بہرحال وہ دونوں اونتنیوں کو کھینچ کر لائے تھے بہت تھک گئے تھے ادھر دیکھا کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے مسجد کے اندر فرمایا چلو میں شریک ہو جاؤں نماز میں شریک ہو گئے اب معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے برکت تاکہ نبی کے پیچھے برکت حاصل کریں نیک لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز میں بھی برکت ہوتی ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنا امام نیک ہونا چاہیے تقوی والا ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ نیک اور تقوی والے امام کے اثرات مقتدی پر منتقل ہوتے ہیں تو حضرت نبی علیہ السلام کے پیچھے معاذ نماز پڑھتے تھے اور پھر جاتے تھے نماز پڑھانے تو نبی کے پیچھے جو نماز پڑھی وہ تو نفل تھی ان کی چونکہ فرض تو اپنے مسجد کے محلے میں امام تھے پھر محلے کی مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو معاذ ابن جبل اولن تو ویسے بھی لیٹ ہو جاتے تھے اس لیے کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھتے وہاں نماز پوری ہوتی پھر جا کر اپنے محلے میں جاتے تو ویسے بھی نماز میں لیٹ ہو گئے ہوتے تھے اور پھر سورہ بقرہ شروع کر دی ایک لمبی سی سورت شروع کر دی تو وہ صحابی جو پیچھے نماز پڑھنے کھڑے تھے انہوں نے اپنی نماز توڑ دی اور نماز توڑ کر اکیلے اکیلے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کر کے چلے گئے کسی نے معاذ ابن جبل کو بلا بتایا کہ حضرت وہ ایک صاحب تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے لمبی رات شروع کی تو وہ ناراض ہو گئے اور نماز توڑ دی اور اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے تو حضرت معاذ ابن جبل کو غصہ بھی آیا ان کے اوپر کچھ برا بلا کہا بھی اس صحابی کو پتا چلا تو وہ سیدھے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت سے جا کر شکایت کی کہ رسول اللہ میں معاذ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی تو راوی حدیث یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت حضرت کے چہرے پر جو غصہ دیکھا وہ اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اس کے بعد بھی نہیں دیکھا حضرت بہت غصے ہوئے اور غصے ہو کر معاذ ابن جبل کو فرمایا فتان فتان فتان معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو اتنی لمبی کراط کے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو اب ہمارے وہاں تو امام صاحب ایک رکو پڑھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں مختصر پڑھو حالانکہ یہ سنت ہے لیکن اس میں بھی کہتے ہیں کہ مختصر پڑھو بھائی ابھی کتنی مختصر تو پھر عرشا کو اللہ نہ ہی میں پوری کر دیں سب شتابدی ہی چاہتے ہیں کوئی اطمینان چاہتا ہی نہیں ہے بھائی نماز میں تو اطمینان ہونا چاہیے حضرت گنگو ہی نور اللہ مرکز ہو جب گنگو سے دہلی آئے تو رات عشاء کی نماز کے بعد کافی وقت ہو چکا تھا اس زمانے میں کوئی گاڑیاں تو تھی نہیں وہ بیل گاڑیوں سے اور گھوڑوں سے سفر کرتے تھے تو حضرت دہلی جب تجیب لائے رات بہت دیر ہو چکی تھی عشاء کی نماز باقی تھی تو خادم آپس میں باتیں کرنے لگے چلو جلدی جلدی کھانا جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے ہم بھی یہی کہتے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھے گی نماز میں اطمینان ہونا چاہیے ہمارا کھانے میں اطمینان ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے پڑوس میں تھا بخاری شریف میں ہے کہ ادھر اقامت شروع ہوتی تھی حضرت کھانا شروع فرماتے تھے آپ انداز لگائیں اقامت شروع ہوئی اور حضرت کھانا شروع فرماتے تھے اپنے گھر میں نفل پڑھ لیتے سنت پڑھ لیتے اور پھر کھانا شروع فرماتے اور پھر نماز میں آ جاتے اور ان کی رکعت بھی نہیں جاتی تھی یعنی وہ قیام میں آ جاتے تھے ابھی قیام چلتا تھا اور حضرت کھانا کھا کر آ جاتے تھے جب یہ روایت بخاری شریف میں آئی تو میں نے بچوں سے کہا کہ آج کل اس پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرنا کہ چلو ہم بھی ادھر اقامت شروع اور ہم کھانا شروع کریں وہ عبداللہ ابن عمر تھے صحابہ کرام کا کھانا بہت لمبا نہیں ہوتا تھا ہمارے وہاں تو کھانا کیا ہے ایک طوفان ہے کھانا ہے نا وہ ایک طوفان ہے ہمارے وہاں تو بھائی پہلے کہتے ہیں کہ ڈرائی لاؤ اور پھر اس کے پہلے تو استادر لاؤ اور پھر ڈرائی لاؤ اور پھر گریوی لاؤ اور پھر باتیں ہو رہی ہے اور نہ معلوم ایک ایک بہت بڑا ایک طوفان ہوتا ہے کھانے کا یعنی کم سے کم ہمیں کھانے میں ایک گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے بہت عجیب و غریب بات یعنی میرے بھائیوں دین سیکھو میں میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آتا ہے کہ حضرت صبح صادق سے کچھ پہلے شہری کھانا شروع فرماتے تھے صبح صادق سے کچھ پہلے فرمایا آپ کی شہری اور فجر کی نماز ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا شہری اور فجر کی نماز تو راوی فرماتے ہیں کہ ساٹھ آیتیں پڑھو سکسٹی ساٹھ آیتیں پڑھو اس میں کتنی دیر لگتی ہے نبی کی سحری اور فجر کی نماز کے بیچ میں اتنا وقت ہوتا تھا کیوں اتنا وقت اس لیے کہ حضرت کی سحری کوئی اتنی اعلیٰ نہیں تھی ہماری سحری کیا ہوتی ہے ہمارے وہاں تو فالودہ میں آلودہ ہوتے ہیں اور ہمیں بھجیے بھی سموسے بھی کھچڑی بھی کری بھی ساتھ میں پاپڑ بھی اور نہ معلوم کیا کیا ہماری سہریاں ہوا کرتی ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا غور سے سنو ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت سے فرمایا کہ حضرت میٹھا کھانا پہلے سنت ہے یا بعد میں سنت ہے لوگ اس پر لڑتے ہیں نا کہ میٹھا پہلے کھاوے یا بعد میں کھائے کوئی کہتے پہلے کھاؤ کوئی کہتے بعد میں کھاؤ تو فرمایا حضرت میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا تو حضرت نے برجستہ فرمایا فرمایا فاقے کرنا سنت ہے نبی کی زندگی فاقوں کی تھی ملا تو ملا نہ ملا تو نہ ملا اگر مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے نہیں فرمایا عائشہ مل جائیں تو شکر کر لے نہ ملے تو صبر کر لے بلکہ ازواج متحرات نے جب آپ کے پاس سال بھر کا خرچہ مانگا اور یہ کہا کہ اب فتوحات ہو گئی ہمیں سال بھر کا خرچہ دیجیے تو حضرت ناراض ہو گئے کہ تم نبی کی بیویاں ہو کر سال بھر کا خرچہ مانگ رہی ہو حضرت اتنے ناراض ہوئے کہ ایک مہینے تک کا تھا تعلق کر لیا نہیں بولے اور نہ بولے تو نہ بولے مکان میں بھی نہیں آئے ایک مہینے تک کہ تم دنیا دار بننا چاہتی ہو تم سال بھر کا خرچہ مجھ سے مانگ رہی ہو یہاں تک کہ مہینہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آئے تو ڈالی اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو کہیے کہ اگر آپ دنیا چاہتی ہو فتح امت کن و سر کن سراہن جمیلا آؤ میں تمہیں دنیا دے دوں اور ساتھ ساتھ تجھے تمہیں اچھے انداز میں طلاق دے دوں وہ ان کن تن تردن اللہ و رسول ہو ودار الآخرہ عد المحسنات من کن اجر عظیم اور اگر تم آخرت چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ صبر کرو مل جائیں تو شکر نہ ملے تو صبر تو حضرت کی شہری کو ایسی لمبی چوری نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری شہریوں کا حال ہوا کرتا ہے اور, اور جو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہری کا وقت بہت مختصر ہوا کرتا تھا بہت مختصر ایک صاحب بھی فرماتے بخاری شریف میں کہ میں میرے گھر سے شہری کھا کر چلتا اور مسجد میں پہنچتا تو حضرت ابھی شہری کھاتے ہوتے تو میں حضرت کے ساتھ بیٹھ جاتا فرمایا میں جان بوجھ کر جلدی جاتا تاکہ برکتن دو لک میں مجھے بھی مل جائے صاحب فرماتے برکتن دو لک میں مجھے بھی مل جائیں تو میرے بھائیوں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں حضرت نے برجستہ فرمایا فاقا کرنا سنت ہے نبی فاقا کرتے تھے اور اس کے بعد فرمایا بھائی پہلا اور دوسرا پہلا اور اخیر یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بہت ساری قسم کے کھانے ہوا کرتے ہیں ہمارے وہاں یہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا ہوگا کہ پہلے یہ لاؤ پھر یہ لاؤ پھر یہ لاؤ پھر یہ لاؤ یہ ہمارے وہاں ہوگا فرمایا اللہ کے نبی کے وہاں تو ایسے اتنے کھانے ہوتے ہی نہیں تھے تاکہ اس کو یوں کہا جائے کہ یہ پہلے کھاؤ اور یہ بعد میں کھاؤ کچھ بھی نہیں وہاں تو مسئلہ ہی نہیں تھا دودھ ملا تو دودھ پی لیا کھجور ملی تو کھجور کھا لی حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں غور سے سنو حضرت عائشہ فرماتی ہے دو مہینے گزر جاتے تھے کہ میرے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا کچھ تھا ہی نہیں تو فرمایا زندگی کیسے گزرتی تھی فرمایا اسودین پر یعنی کھجور اور پانی پر بس کھجور کھا لی پانی پی لیا صحاب کرام کا حال روایتوں میں یہ بیان کیا کہ جب وہ سفر میں چلے ہیں تو سفر کے اندر توشا ختم ہو گیا کھجوریں ختم ہو گئے تو کیا ہوتا تھا فرمایا اس کی گتلیاں جو تھی گتلیاں اس کو ہم نے رکھ لی اور دوپہر کو صبح شام ہم ان گتلیوں کو چوس لیا کرتے تھے اور اس پر پانی پی لیا کرتے تھے فرمایا اس سے کیسے تم کو اطمینان ہو جاتا تھا فرمایا اللہ ہمیں اطمینان دے دیتا تھا میں تمہارے ذہنوں کو ایک دستک دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اتنی ساری غربت کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو پا لیا اتنی ساری غربت کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو پایا اور ہمارے پاس دولت کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے رب کو نہیں پایا ہمارے پاس دولت ہے لیکن ہم نے اپنے رب کو نہیں پایا میری دولت نے مجھے ایش پرستی سکھائی میری دولت نے مجھے تعیس سکھایا میری دولت نے میرے مکان کے اندر سجانے کے وہ طریقے سکھائے کہ جو غریب غریب غریب اگر دیکھ لے تو اس کا جی چلنے لگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان صاحب کرام نے غربت کے باوجود اپنے اللہ کو راضی کیا مصابب نے عمیر کا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ عہد میں جب وہ شہید ہوئے تو شہید کو اسی کپڑے میں دفنایا جاتا ہے تو ان کے بدن پر صرف ایک لنگی تھی جب اس لنگی کو کھولا اور اس میں ان کو دفنایا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مصعب کی لنگی اتنی چھوٹی ہے کہ سر دھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں دھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے ہم کیا کریں بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا کہ سر دھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو اور اسی عالم میں دفن کیا مصعب کون ہے مکہ کا وہ مالدار جوان ہے وہ مالدار جوان ہے کہ جو روزانہ پانچ سو درم کا سب پہنتا تھا اور ایک مرتبہ پہنا پھر دوسری مرتبہ مصحف نہیں پہنتے تھے یہ مکہ کا مالدار ترین جوان لیکن جب ایمان لایا تو ایمان کی وجہ سے ماں باپ نے گھر سے نکالا ساری دولت چھین لی دولت کیا چھینی کپڑا بھی چھین لیا جو پہنا ہوا تھا اور مصعب غریبی کے عالم میں ہجرت کر کے مدینت المنورہ آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے جب اپنی بات کو رکھا حضرت نے فرمایا مصعب سودا سستا ہے دنیا گئی ایمان تو مل گیا تجھے سودا سستا ہے دنیا گئی اور وہی مساف پھر سن دو کے اندر بدر ہوا سن تین کے اندر عہد ہوا اور اسی عہد کے اندر شہید ہو گئے اور پورا کفن بھی میسر نہیں ہوا عبد الرحمان ابن عوف کے بعد میں بخاری شریف میں ہے کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب افطاری کے لیے بیٹھتے تھے مالدار ترین صاحب تھے عبد الرحمان ابن عوف تو بہت مالدار تھے جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتے تھے تو افطاری کے موقع پر ان کے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا لیکن رونا شروع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک وہ اللہ کا بندہ تھا مصعب کہ جو دنیا میں آیا اور ایمان لے کر اللہ کے پاس چلا گیا اور دنیا سے کچھ بھی وصول نہیں کیا اور ایک میں ہوں کہ مجھے اتنی دنیا ملی ہوئی ہے دیکھو عبد الرحمان کا جملہ میرے اور آپ کے دلوں کو کچھ دستک دے جاتا ہے کھٹ کھتا کر جا رہا ہے عبد الرحمان نے روتے ہوئے یہ کہا مصعب نے کچھ نہیں کھایا اور وہ دنیا سے چلا گیا اور اللہ نے ہم کو دولت دے دی کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کہ تو نے میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہو اور آخرت میں تو مجھے محروم نہ کر دے یعنی یہ دنیا یہ مکان یہ کاروبار یہ جائیداد یہ پراپرٹی یہ میری میری عبادت کا بدلہ تو نہیں ہے کہیں کہ سارا یہی مل گیا ہو اور آخرت میں کچھ نہیں یہ جملہ ہمیں بھی رلاتا ہے یہ جملہ ہمیں بھی رلاتا ہے اگر عزت ملی دولت ملی مقام ملا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہو اللہ آخرت میں ہمیں محروم کر دے اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا اور فرمایا معاذ مختصر نماز پڑھاؤ روایت نے فرمایا ادا الزلت الرد پڑھو سب بحس مرب کل جیسے ابھی پڑھی گئی سب بحث مرب کل آلہ پڑھو یہ خود نبی اکرم صاحب نے بتایا سب بحث مرب کل آلہ پڑھو ادا زلزلت الارض پڑھو یعنی اوسات مفصل میں سے پڑھو قرآن کریم کے تیسرے پارے میں جو صورتیں ہیں بیچ کی صورتیں وہ دوہا سے پہلے کی وہ اوسات مفصل کہی جاتی ہے فرما ان میں سے عشا کی نماز میں پڑھو بہت لمبی لمبی رات نہ کرو فن نفیق و مضعیف بل مریض وزل حاجہ اس لیے کہ تیرے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ضرورت مند بھی ہے کوئی حاجت مند بھی ہے کوئی بیمار بھی ہے کوئی برا بھی ہے اس کو تکلیف ہوگی اس لیے فرمایا کہ اتنی لمبی رات نہ کرو کہ سورہ بقرہ کو شروع کر دو منع کیا گیا لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سنت کی رات سے کر ہم کی رات کرنے لگے اور اگر مولوی صاحب نے ذرا سی لمبی کی رات کر دی تو ان کو نوٹس دے دی جائے کہ آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے یہ غلط طریقہ ہے میں نے ابھی ایک جگہ کچھ گفتگو کرتے ہوئے علماء کی مجلس اور اور کچھ عوام کی مجلس تھی میں نے کہا کہ دیکھو حضرات علماء کرام پر اس طرح پر تنقیدات نہ کیا کرو علماء پر تنقید نہ کرو امام پر تنقید نہ کرو کیوں نہیں آخر وہ بھی انسان ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں نبی کا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہوتا باقی یہ کہ امام ہمارا ہے عالم ہے بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے بشر ہے اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے اس کے اہل و عیال ہے اس کے بال بچے ہیں اس اس کے ساتھ دنیا ہے کی اپنی ضرورتیں ہیں ظاہر سی بات ہے کبھی اس سے کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے کبھی دو منٹ مسجد میں دیر میں آنے میں دیری ہو گئی اس کی اپنی ضرورت وہ گھر سے نکلا نماز پڑھانے کے لیے پندرہ منٹ پہلے اور اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی اور وہ گھر میں گیا تو بچہ گر گیا تھا اس کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کی ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں کلام کرنا شروع کر دیں یہی وجہ ہے کہ حکیم علمت حضرت نور اللہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن غلط چھپ جائیں قرآن غلط چھپ جائیں تو اس صورت میں وہ قرآن تلاوت کے لائق تو نہیں ہے چونکہ غلط چھپا ہے نا تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے لیکن غلط چھپنے کی وجہ سے اس کی توہین نہیں کی جائے گی اس کو پاؤں کے نیچے نہیں رگڑا جائے گا بلکہ اس کو احترام کے ساتھ کہیں دفن کر دیا جائے گا اس کو کہیں ندی میں ڈال دیا جائے گا لیکن اس کی توہین نہیں کی جائے گی یہیں سے معلوم ہوا عالم سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ عالم قابل اتباع نہیں ہے یعنی اس کی اس غلطی کی فالو نہ کرو اس کی اتباع نہ کرو لیکن وہ عالم قابل توہین نہیں ہوتا ہے اس کی بے عزتی نہ کی جائے اس کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور اور جو ہے اس کو پامال نہ کیا جائے اس کی عزت کو بے عزت نہ بنایا جائے بہرحال ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو فرمایا معاذ مختصر ایسی نماز پڑھاؤ تمہارے پیچھے ضرورت مند ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں اور حضرت کو اتنی فکر امت کی اتنی فکر روایتوں میں آتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی اور عورتوں کے لیے علاحدہ سیکشن نہیں تھا ہمارے وہاں تو عورتوں کے لیے علاحدہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کے لیے الگ نہیں تھا آگے مرد پیچھے عورتیں آگے مرد ہوتے پیچھے عورتیں ہوتی تو عورتیں بچے لے کر آتی تھی مسجد میں ظاہر سی بات ہے کہ شوہر بھی مسجد میں آ گیا عورت بھی مسجد میں آئی تو اب اس کا معصوم سا بچہ جو ہوتا ہے اس کی کون حفاظت کرے گا حرم شریف میں آپ نہیں دیکھتے کہ بعض لوگ اپنے معصوم بچوں کو لے کر آ جاتے چونکہ کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا ہے تو عورتیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر آتی تھی نماز کے لیے روایتوں میں ہے کہ حضرت بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے کہ پیچھے کسی بچے نے رویا ہے تو حضرت نماز کو مختصر کر دیتے ہیں لمبی نماز نے نماز کو مختصر کر اس بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے وہاں علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے فرمایا کیوں مختصر کرتے تھے اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں گا ادھر اس کی ماں ذہنی طور پر پریشان ہوگی اللہ کے نبی نے امت کو اشارہ فرمایا کہ صرف ہاتھ پاؤں ہی سے تکلیف پہنچانے کو تکلیف پہنچانا نہیں کہتے کسی کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ذہنی طور پر بھی تکلیف ہو آپ اس لیے مختصر کر دیتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر ان کو تکلیف نہ ہو ان کی ماں پریشان نہ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحمت والے شفیق اور رحمت سے بھرے ہوئی شخصیت تھی عجیب و غریب شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رحمت اور اتنی مایا اور اتنی محبت اور اتنا پیار دیا تھا اتنا پیار دیا تھا تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہیں وہ میری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے اترا ہے اور قرآن کریم میں جو مضامین اکالہ دل شان نے بیان فرمائے وہ میری اور آج کی اضلاع کے لیے بہت کافی وشافی ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فی الانعام نام لئی برا نسخے کم مما فی بتو نے ہاں مم نہیں تو بطور مثال میں سنا رہا ہوں ان لکم فی الانعام نام لئی برا نسخے کم مما فی بتو نے ہاں مم بہ نے فوس و تمین لبن خالص اللہ تعالیٰ مثال ایک اگزامپل دیتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو دودھ تم پیتے ہو نا دودھ وہ ذرا ایک منٹ رک جاؤ بعد میں پینا ایک منٹ رک جاؤ اور اس پر سوچو یہ دودھ کہاں سے آیا جس بھینس نے دودھ دیا ہے اس کا رنگ کالا تھا بھینس کالی ہوتی ہے اس کا رنگ کالا تھا اس نے جو چارہ کھایا وہ ہرے رنگ کا چارہ تھا اس کے پیٹ میں جو خون ہے وہ سرخ اور لال تھا جہاں سے دودھ آ رہا ہے وہیں قریب میں گوبر بھی ہے وہیں قریب میں پیشاب کی تھیلی بھی ہے اور اسی کے بیچ سے صاف ستھرا دودھ اللہ نے تمہیں نکال کر دیا جس دودھ کے اندر نہ بھینس کی رنگ آیا کالا نہ چارے کا رنگ آیا اس کے اندر حالانکہ اسی چارے سے یہ دودھ پیدا ہوا لیکن نہ چارے کی رنگت آئی نہ خون کی لالاش اور سرخی آئی اس کے اندر نہ پیشاب کی بدبو آئی اس کے اندر نہ گوبر کی بدبو آئی اس کے اندر صاف ستھرا دودھ تمہیں نکال کر دیا اگر ایک منٹ کے لیے تم سوچ لو گے تو تمہارا اللہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کیسی تعالیٰ دیتا ہے ان نفی خل کی صفاوات ولایا رات کے جانے میں دن کے آنے میں ابھی رات ہے صبح چلی جائے گی صبح دن آ جائے گا تو رات آئی دن گیا دن آیا رات گئے اس میں تمہارے اللہ کی نشانی ہے اور دوسری جگہ فرماتے وفیلا نام جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت کے نمونے ہیں اگر تم جانور کو غور سے دیکھو تو تمہارا رب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کیسے کچھ جانور تو وہ ہیں جو تمہارے بیل گارے کھینچ رہے ہیں جو تمہیں لے کر دوڑ رہے ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں جو اپنا گوشت تمہیں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کر دیتے ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں جو تمہاری تسکین کے خاطر تمہارے دل کو سکون پہنچانے کے خاطر تمہارے گھروں کے پنجروں میں اپنی زندگی کو پوری کر دیتے ہیں تم نے نہیں دیکھا پوپٹ کو توتے کو اور اس طرح کے کتنے جانور ہیں جو ہمارے گھر میں زندگی پوری کر دیتے صرف میری تسکین کے لیے میری راحت کے لیے میرے سکون کے لیے تو میری سکون کے لیے اللہ کہتا ہے میرے جانور جو ہیں وہ تمہارے سکون کے لیے تمہارے پنجروں میں زندگی کو پوری کر دیں گے غلامی کی زندگی پوری کریں گے ان کی آزادی ختم ہو چکی ہوگی ان کا اڑنا ختم ہو چکا ہوگا ان کا دوڑنا ختم ہو چکا ہوگا وہ تنے تنہا تمہارے پنجروں میں زندگی کو گزاریں گے اور حال یہ ہے اور میرے بندو کہ تم میرے باغی بنتے ہو تم میری بغاوت کرتے ہو تم نماز نہیں پڑھتے تم اخلاق سے نہیں رہتے تم شریعت پر نہیں چلتے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بغاوت پر اترے ہیں تو میرے جانور بھی تمہارے خلاف بغاوت پر اترے لیکن اے میرے بندو تم میری بغاوت کرتے ہو میرے جانور تمہاری بغاوت نہیں کرتے اگر تم اسی پر غور کر لو تو تمہارا اللہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے قرآن اتنی صاف ستھری مثالیں دیتا ہے اتنی صاف ستھری مثالیں دیتا ہے کہ ہمارا دل ہل جاتا ہے کہ میرا اللہ کتنے آسان انداز میں اپنی توحید کو اپنی ربوبیت کو سمجھا رہا ہے وہ کسی ایک غیر مسلم سادھو نے ابھی بیچ کے اندر ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں ایک کروڑ روپے دے دوں اگر کوئی اسلام مذہب کا مذہب ہونا ثابت کر دے تو میرے دل میں آیا کہ لاؤ میں جاؤں اور اس سے ڈیبٹ کروں اور اس سے بیٹھوں اور اسے میں کہوں کہ اسلام مذہب مذہب ہے اور پھر میں اس کو سمجھاؤں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تمہاری رامائن کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تمہارا بھارت کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے اور تمہاری کتابیں کیا تعلیم دے رہی ہے اگر آپ دونوں کو دیکھ لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن سے زیادہ محبت اور پیار کا سبب دینے والی کوئی کتاب نہیں اس سے بہتر پیار اور شفقت اور محبت کے سبق دینے والی قرآن کریم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے دور دور سے دیکھا قریب نہیں آئے لوگوں سے سنا قریب نہیں آئے اس لیے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ماردھار سکھاتا ہے غلط ہے یہ بات حقیقت یہ ہے کہ قرآن پیار محبت اور دلال سکھا رہا ہے اور ایسا پیار اور دلار سکھا رہا ہے کہ اپنے رب سے ملا دیتا ہے اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے تو بہرحال قرآن کریم جو ہے وہ میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہمیں اپنے رب سے ملانے کے لیے اچھی تعلیمات کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا میں نے قرآن کریم کی ایک صورت کو پڑھا ہے جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس ضرورت کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس میں اب تعالیٰ جل شاہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا میں بہت مختصر اس واقعے کی طرف آپ کو رہنمائی کروں حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے اور سب سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی آپ کو نبی بنایا گیا اور سب سے پہلے جب آپ کو رسالت ملی اور آپ کو یوں کہا گیا کہ اب لوگوں کو ایمان کی دعوت دو اسلام کی طرف بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کے حبیب نے مکے کے سارے لوگوں کو اس میں اپنے رشتے دار بھی تھے اپنے غیر رشتے دار بھی تھے سب کو جمع کیا صفا پہاڑی کے نیچے یہی صفا پہاڑی جہاں سے ہم اپنی صحیح شروع کرتے ہیں یہی صفا پہاڑی یہ تو اب کاٹ دی گئی ورنہ یہ صفا پہاڑی تو بہت بڑی تھی اسی پہاڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چرے اور نیچے سارے مکہ والے تھے اب آپ دیکھ لو کابت اللہ سے کتنا دور ہے بالکل قریب اور اس وقت یہ بیت اللہ جو ہے چاروں طرف کا وہ نہیں تھا صرف بیچ میں اللہ کا گھر تھا مکان تھا باقی چاروں طرف ان لوگوں کے مکان تھے تو نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ان سب کو جمع کیا اور حضرت نے پہلے ایک مثال دی اور مثال دے کر یوں سمجھایا کہ دیکھو میں اس بلندی پر کھڑا ہوں اور اس پہاڑ کے پیچھے میں تم کو یوں کہوں کہ ایک لشکر آیا ہوا ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے تم میری بات سچ مانو گے سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل بات سچ ہے اور دو وجہ سے سچ ہے کیا دو وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ بلندی پر ہے پیچھے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے جو نظر آپ کو آئے گا وہ ہم کو نہیں آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد تم کبھی جھوٹ نہیں بولے صادق الوعد الامین ہو تم سچے ہو تم وعدے کے بڑے پابند ہو تم امانت دار ہو تم کبھی جھوٹ نہیں بولے اس لیے آج بھی تم جھوٹ نہیں بولتے ہم مانتے ہیں اس کے پیچھے لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے حضرت نے فرمایا اچھا تو اب سنو اسی طرح میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ظاہر میں میں بلندی پر ہوں اور جو پیچھے دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو ٹھیک اسی طرح اللہ نے مجھ کو باطن کے اعتبار سے بھی بلندی عطا فرمائی یعنی نبوت عطا فرمائی میں باطن کے اعتبار سے بلند ہوں اونچے مقام پر ہوں تم اس مقام پر نہیں پہنچے تو جو جنت اور جہنم میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو جو جنت اور جہنم تم دیکھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے اللہ کو ماننے والا اس جنت میں جائے گا اور نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا اے لوگوں جب میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو اور تم مجھے سچا سمجھ رہے ہو تو پھر میں تم کو ایک دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کو مان لو لا الہ الا اللہ تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے ایک اللہ کو مان جیسے ہی حضرت نے یہ دعوت پیش کی جیسے ہی دعوت پیش کی ایک بدی بات ہے کہ جب ایک ایک مذہب کے اندر ہم چلے آئے ہیں چاہے وہ باطل مذہب ہو لیکن جب سامنے والا کوئی ہمیں اس کے خلاف دعوت دیتا ہے تو وہ جلال وہ غصہ وہ لڑنا وہ بھیڑنا وہ سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ٹھیک یہی ہوا بھاگنے لگے حتیہ کے چچا ابو لہب نے بدوا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدوا کیا بدوا دی فرمایا تبل یا محمد علی جماعتنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو برباد ہو جائے تو تباہ ہو جائے کیا تو نے ہم کو اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے باپ کے مذہب کو چھڑا کر کسی اور مذہب کی دعوت دیں کیا تو نے اس لیے ہم کو بلایا تھا اور میرے بھائیوں اپنوں سے جتنی تکلیف ہوتی ہے پرایوں سے نہیں ہوتی اپنوں سے میں نے غالباً مجلس میں ایک بات سنائی تھی کہ سونے نے لوہے سے پوچھا سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مجھے بھی ہتھوڑی سے مارتے ہیں بھائی سونا جب بناتے ہیں تو چھوٹی ہتھوڑی سے مارتے ہیں کہ مجھے بھی ہتھوڑی سے مارتے ہیں اور تجھے بھی ہتھوڑے سے مارتے ہیں تو تو بہت شور کرتا ہے بہت چلاتا ہے میں تو شور نہیں کرتا حالانکہ میرے اوپر بھی ہتھوڑی پڑتی ہے لیکن میں شور نہیں کرتا تو بہت شور کرتا ہے تو لوہے نے جواب دیا بھائی سن تو میں شور اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے لوہا ہے نا ہتھوڑا بھی لوہے کا ہے ہتھوڑا بھی لوہے کا ہے اور وہ لوہے پر مارا جا رہا ہے اور سونے کو کہا تیرا مارنے والا پرایا ہے تو سونا ہے اور وہ لوہا ہے تو تیرا مارنے والا پرایا ہے میرا مارنے والا اپنا ہے اپنوں سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ پرایوں سے نہیں ہوتی چچا بدوا دے رہا ہے چچا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد تو نے اس لیے ہم کو بلایا آپ انداز لگائیں حضرت پر کیا گزری ہوگی تنے تنہا ہے تنے تنہا لیکن ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہے دنیا کی یہ باطل طاقت آپ کو ہلا نہ سکی دنیا کی غریبی آپ کو ہلا نہ سکی صحابہ کی غربت تھی لیکن دنیا کی غریبی ان کو ایمان سے ہلا نہ سکی آج مومن ذرا سی غریبی کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتا ہے مکہ کی دشمنیاں آپ کو ہلا نہ سکی آپ کے سر پر سلا جزور ڈال دیا گیا اونٹ کی ہوجری لا کر ڈال دی بخاری شریف میں ہے اتنی بڑی ہوجری اونٹ کی لا کر کے اور وہ بھی گندگی سے بھری ہوئی حضرت کے اوپر ڈال دی اور دو سال تک بائیکانٹ رہا آپ کو کھانا پینا مارکیٹ سے دینا بند کر دیا لیکن یہ مسائل بھی نبی کو ایمان سے نہ ہٹا سکی یہ تکلیفیں بھی صحابہ کو ایمان سے نہیں ہٹا سکی میرے بھائیوں ایمان وہی ہوتا ہے کہ جو انسان مصیبت میں بھی جما رہے ہیں خوشیوں میں جمنا تو سبھی کے لیے آسان ہے اچھے دن ہے کوئی ماننے والا نہیں اے سی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو کے لیے آسان ہے لیکن حالات ہو پریشانیاں ہو گھر میں بیماریاں ہو انکم نہیں ہے دکان نہیں چل رہی ہے کاروبار نہیں ہو رہا ہے اور ایسے موقع پر آپ جو ہے اللہ کو یاد کرو یہ کمال ہوگا اس کا نام کمال ہے تو دنیا کی غریبی اور دنیا کے حالات اور دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کا ستانا یہ نبی کو اور نبی کے صحابہ کو اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکے جب ابو لہب نے یہ بد دعا دی تو اللہ کے حبیب گجری بولے لیکن دستور یہ ہے کہ شیر کے بچے کو کوئی چھیر کر بتائیں اگر شیرنی کو آپ کچھ کرو تو شاید شیرنی آپ کو کچھ نہیں کرے گی لیکن شیرنی کے بچے کو اگر آپ نے کچھ کر دیا تو پھر شیرنی چھوڑے گی نہیں آپ اللہ کو گالی دے دو اللہ کو برا بنا کہہ دو تو اللہ کی طرف سے فوری طور پر آپ پر کوئی عذاب نہیں اترے گا لیکن اس کے نبی کو اگر ستایا ہے تو حالات آ جاتے اس کے ولی کو اگر تم نے ستایا اسی لیے آپ نے فرمایا حدیث قدسی میں من آدا لی ولی جن آدن تو ہو سنو جو میرے ولی کو ستائے گا اللہ کہتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں لڑوں گا اس کے ساتھ میرے ولی کی طرف سے میں لڑوں گا اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ولی کے ستانے والوں کا انجام کیا ہوا ان کے ستانے والوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کی موت ایسے عالم میں آئی کہ وہ دنیا سے مرتد ہو کر گئے اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے من آدالی ولی فقد آدن تو ہو بلحال ایک بزرگ کے بعد میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور کسی عامی آدمی نے اس کو مار دیا تھپڑ تو بزرگ نے اپنے مرید سے کہا مارو اس کو اس نے مجھے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مارو مریدوں نے کہا جانے دو اب کیا ماریں گے اس کو دو چار قدم نہیں چلا تھا کہ مارنے والا گرا تھوکل لگی سر میں ہی مر گیا تو بزرگ نے کہا مال لیتے تو اچھا ہوتا ایک تھپڑ میں مسئلہ ہو جاتا میرے اللہ نے اس سے بدلہ لے لیا امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے آلوم تو میرے بھائیوں یہ من آدالی ولی ین فقط آدن تو ہو جس نے میرے ولی کو ستایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اللہ کہتا ہے میں لڑوں گا اس سے میرا ولی تو ایک طرف وہ کچھ نہیں بولے گا وہ تو خاموشی کے ساتھ چلا جائے گا لیکن میں بولوں گا اس کی طرف سے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کو سی بی آئی کی طرف سے ایک وارنٹ پہنچا حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ ہم مدرسے کی تفتیش کریں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے صاحب تو صاحب تھے سورت میں بار بار آئے ہیں لیکن صورتیوں نے کیا کیا پانی پھکوایا یہ سورتوں کا کام تھا پانی پھکوایا اسے آگے کچھ نہیں کیا بس پانی پھکواتے رہے اور تعویذ لکھواتے رہے صاحب اللہ کا ولی تھا بالا نالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمین پر میں نے قاری صاحب کے نام لے کر ان کے وسیلے سے جتنی دعائیں کی اللہ نے میری دعائیں قبول کی مولانا علی میاں صاحب لکھ رہے ہیں کوئی معمولی انسان نہیں لکھ رہا ہے قاری صاحب اس مقام کے آدمی تھے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمد اللہ تو جب سی بی آئی کی طرف سے وہاں نوٹس گئی تو آپ انداز لگائے کہ جب سی بی آئی کی یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی پولیس جو ہے جب اس پر انوالو ہوئی تو کیا مسئلہ ہوگا آپ کے حالات میں لکھا ہے آپ کی سوانے میں کہ آپ کے اطراف میں ہتھوڑا اور باندھا کے اطراف میں جتنے لوگ غیر مسلم تھے غیر مسلم ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں وہ سی بی آئی کے آفس پر چلے گئے لکھنؤ اور یہ کہا کہ اگر تم نے بابا کے مدرسے میں قدم بھی رکھا سنو جملہ لکھا ہے اگر حضرت کو لوگ بابا کہتے تھے اگر تم نے بابا کے مدرسے میں قدم بھی رکھا تو تم زندہ واپس نہیں آؤ گی بابا کی طرف سے ہم کرے ان کو کون کہنے گیا تھا اللہ ہی کی طرف سے نصرت من آدالی ولی فقط آدن تو ہو جو میرے ولی کو ستائے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو لہب نے بد دعا دیا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اچھا اب تعالیٰ اللہ شانو کو کوئی گالی دے دے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ کے نبی کو کوئی اور وہ بھی محبوب ترین محبوب ترین اس کو اگر کوئی اس طرح کہہ دے شیرنی کو مار دو کچھ نہیں لیکن شیرنی کے بچے کو مارو گے تو شیرنی نہیں چھوڑے گی بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تجھے بد دعا دے رہا ہے نا اس کی بد دعا تو قبول نہیں لیکن میں قرآن میں اس کے خلاف بد دعا اتار رہا ہوں جو قیامت تک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پڑھ کر کے ابو لہب کو بد دعا دیتا رہے گا اس پر یہ بد دعا اتری تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے یہاں علامہ زبشری رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے علامہ زمک شریف فرماتے ہیں کہ یہاں کل ہونا چاہیے تھا کل کل تبت یا دابیلا کیوں اس لیے کہ اس نے نبی کو بدوا دی تو اب جواب میں بھی نبی اس کو بدوا دیں گے بھائی مجھے کوئی بدوا دے تو میں تمہیں بدوا دوں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا کل تبت یا دابیلا پیغمبر تم بھی جواب دے دو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے یہ کہنا چاہیے تھا لیکن کل اللہ نہیں لایا پیغمبر کو بیچ میں واسطہ نہیں بنایا اللہ نے ڈائریکٹ بد دعا اتاری تب بتی ادا ابو لہب کا اللہ ڈائریکٹ بد دعا دے رہا ہے کیوں نبی کو واسطہ نہیں بنایا فرما اس لیے کہ میرے محبوب اگر تو بد دعا دے گا تو سامنے تیرا چچا ہے لوگ کہیں گے لو یہ کیسا نبی ہے جو اپنے چچا کو بد دعا دے رہا ہے میرے محبوب تیری نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں تجھ پر انگلی اٹھانے کو پسند نہیں کرتا اس لیے تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں تبت ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ تب ماں آگنا انہمال اور وہ برباد ہو جائے ماں آگنا انہمال ماں کسم اس کا مال اور اس کا کمایا ہوا اس کو کام نہیں آیا اس کو بچا نہیں سکا ہو مالو ہو سا نار دا لہ دی و مرات ان قریب ہم اس کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے لہب کا لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کو بھی لوگ ابو لہب کہتے تھے اس کا نام ابو لہب نہیں تھا اس کا نام تو تھا عبد الزا لیکن لوگ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ لہب کا معنی لال سرخ یہ انگارے ہوتے ہیں نا لال اور وہ لال تھا سرخ تھا بڑا سرخ تھا بڑا لال تھا اس لیے لوگوں نے اس کا اس کی کنیت رکھی ابو لہب تو اسی مناسبت سے اللہ نے بھی لفظ استعمال کیا سیسلا نارندات لہب ہم اس کو دہتی ہوئی سرخ آگ میں داخل کریں گے بمرا تو یہ اکیلا نہیں جائے گا اس کی بیوی یہ پیغمبر تیری چچی بھی جائے گی کیوں اس لیے کہ تیری چچی بھی بدلہ لینے میں کوئی کم نہیں تیرے راستے میں کاتے بچھاتی ہیں تجھے ستاتی ہے تجھے پریشان کر رہی ہے تیرے ساتھ یہ مسائل کر رہی ہے ومراہ ہم مالت الحتب جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے یہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور وہ کاتے دار لکڑیاں ہوتی تھی اور نبی کے راستے میں ڈال دیتی تھی فی جی دہا حبل میں مسل اس کا ایک ترجمہ تو علماء نے یوں کیا کہ ہم قیامت کے دن اس کے گلے میں رسی باندھ کر اس کو لٹکا دیں گے جہنم کے اندر اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا کہ یہ لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی اپنے سر پر اور اچانک وہ وہ جو گتھری تھی سر کے اوپر وہ اتارنے گئی اور وزن اتنا تھا کہ اتارتے اتارتے اس پر جو رسی باندھی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی میں وہ مر گئی ہم مالت الحتب فی جی دیا حبل مسد میرے بھائیوں قرآن کی یہ صورت مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے آپ کی اتباع ہی کے اندر ہماری کامیابی ہے آپ کی اتباع سے ہٹ کر ہماری ناکامی ہے ابو لہب نے آپ کی اتباع نہیں کی تو وہ ناکام ہوا اور اور اور جو ہے بلال نے سہیب نے ان غریب لوگوں نے آپ کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بنا دیا معلوم یہ ہوتا ہے نبی کی اتباع میں کامیابی ہے اور میرے بھائیو یہ بات مسلم ہے قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو اسی نبی سے متعلق مجھ کو اور آپ کو سوال ہوگا ومن نبی کا ان نقم تفتنو نفی قبور قوم بخاری شریف کے الفاظ ہیں ان نقم تفتنو نفی قبور بورے تم تمہاری قبروں میں میرے باپ میں آزمائے جاؤ گے تمہیں پوچھا جائے گا ان نقم تفتنو نفی قبور بورے میرے باپ میں کیا پوچھیں گے فرشتے یوں کہیں گے تم جانتے ہو محمد کو بخاری شریف میں ہے جب یہ سوال ہوگا تو ایمان والا جواب دے گا کہ ہاں محمد ہمارے نبی جانا بالبینات والہدا جو ہدایت اور دلائل کو لے کر آئے ہم نے ان کو مانا ہم نے ان کو تسلیم کیا ہم نے ان کی باتوں کو مانا تو فرشتہ کہے گا نم صالحن سکون کے ساتھ سو جا قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں اطمینان سے سو جا اور فرمایا کافر اور منافق سے سوال ہوگا کہ جانتے ہو محمد کو تو وہ کہیں گے لادری میں نہیں جانتا لوگ کہتے تھے دنیا میں کہ محمد نام کا ایک پیغمبر مسلمانوں کے اندر تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا باقی مجھے نہیں معلوم کہ محمد کی حقیقت کیا اور ان کی شریعت کیا اور ان کی باتیں کیا مجھے نہیں معلوم تو روایت میں ہے بخاری شریف میں فرشتے برز اٹھاتے ہیں اور اس کے سر پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہی جواب دینے والا میرے بھائیوں قبر میں بھی اسی نبی سے متعلق مجھے اور آپ کو سوال ہونے والا ہے انہی کی زندگی سے متعلق سوال ہونے والا ہے اور ہمارے اس موت کے وقت کو خوب یاد کر لو جب ہمیں گس سال کے حوالے کر دیا جائے گا گس سال گسل دینے والا گس سال کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہمارے ہمارے پاؤں کو باندھ دیا جائے گا اور ہمارے ہاتھوں کو لٹکا دیا جائے گا اور ہم کفن میں چتے پڑے ہوئے ہوں گے کروٹ بدلنے کی بھی ہم میں وہ قوت و طاقت نہیں ہوگی اور ہمارے بدن سے اگر بدبو نہیں کر رہی ہوگی تو بھی اس کو ہم روکنے کی قوت نہیں روک سکیں گے نہ پخانا کو روک سکیں گے نہ پیشاب کو روک سکیں گے اور ہماری ناک میں روئی کو ٹھوس دیا جائے گا اور ہمارے کانوں میں روئی کو ٹھوس دیا جائے گا اور رات کو ہماری اولاد خود ہی کہے گی جلدی دفن کر دو جلدی دفن کر دو کیوں ارے بھائی یہ بات ہے صبح کو لے چلنا نہیں نہیں آنے والے مہمانوں کو بھی دیری ہوتی ہے اس کو جلدی دفن کر دو جس اولاد کے خاطر زندگی گزاری وہ تجھے ایک رات بھی گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گی جب ایسی موت کے مسائل ہمارے ہیں تو پھر ہم کیوں اس موت کے لیے تیاری نہ کریں کیوں ہم اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے فرمایا تزال قدم ابن آدم ابن آدم کے آدم کی اولاد کے پاؤں اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پانچ سوال پانچ سوال جب تک اس کا جواب اللہ کو نہ دے دے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فی معاف نہ ہو ہم نے تم کو عمر دی تھی کہاں لگائی یہ تمہاری عمر تمہارا بچپنا جوانی تمہارا بڑھاپا تم نے کہاں خرچ کر دیا اس کو تم کہاں لگا کر کے آئے وہ انشبا بھی ہی فی معابلہ ہو اور ہم نے تم کو جوانی دی تھی یہ جوانی کو کہاں لگایا چوروں اور چکلوں پر بیٹھ کر رات کو دو دو بجے تک باہر روڈوں پر بیٹھ کر اور تنہائیوں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر گندی تصویروں کو دیکھ کر تم نے اپنی راتوں کو کہاں گزاری کہاں گزاری تم نے اپنی راتوں کو اور تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزار دیا تم کہاں گھوم رہے تھے اپنی جوانی کے اندر کس لڑکی کے پیچھے اور کس کس کسینے کے اندر اور کس جوا کھیلنے والے کے پیچھے اور کس شراب پینے والے کے پیچھے تم اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے تھے میرے بھائیو اس وقت کا حال میرا اور آپ کا جب اللہ ہمیں سوال کر رہا ہوگا وہ نرگسی آنکھیں بھی ہمیں کام نہیں دے گی آج تو ہم دنیا میں ایسے مچل کر چلتے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں اپنے دولت کے نشے پر تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کو ہم پھاڑ دیں گے اور ہماری خوبصورت آگ اور خوبصورت چہرے کی بنیاد پر عورت اور مرد سمجھتا ہے اور جوان سمجھتا ہے مجھ سے بہتر خوبصورت کوئی نہیں وہ اپنی آنکھوں پہ اترا رہے ہیں وہ اپنے چہرے پر اترا رہے ہیں وہ اپنی چاند پر اترا رہے ہیں وہ اپنے علم پر اترا رہے ہیں وہ اپنے شیخوقت پر اترا رہے ہیں وہ اپنے اپنے اپنے دولت کے اوپر اترا رہے ہیں کہ میری دولت میرا علم میرا میرے شیخوں کا میں شیخ ہوں میں مفتی ہوں میں عالم ہوں میں دولت مند ہوں میں وکیل ہوں میں لوئر ہوں میں ٹیچر ہوں میں ایم پی ہوں میں ایم ایل اے ہوں میں خوبصورت ہوں ارے میرے پاس مال کی بچھار ہے اور میں چلتا ہوں تو کوئی میرا نام نہیں لیتا فرما ایک وقت آئے گا کہ تو کروٹ بدلنے کا بھی محتاج ہو جائے گا اور سب کچھ ختم سب کچھ ختم فرمایا تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی یہ سوال کا جواب جب تک اللہ کو نہیں دیں گے میرے جوانوں اللہ کے سامنے سے ہم ہٹ نہیں سکتے اپنی جوانی کو درست کرو اپنی جوانی کو درست کرو خوش نصیب ہے وہ جوان جس کی جوانی سستوں میں گزرتی ہو خوش نصیب ہے وہ جوان جس کی جوانی نماز کے اندر گزرتی ہو خوش نصیب ہے وہ جوان جو عشاء کے بعد گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ مشغول رہتا ہو خوش نصیب ہے وہ جوان جو رات کو گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتا ہو خوش نصیب ہے وہ جوان جو رات کو جلدی سو کر کے صبح کو نماز کے لیے اٹھ جاتا ہو وہ جوان خوش نصیب ہے جس کی پیشانی سجدے سے چمکتی ہو وہ جوان خوش نصیب ہے اور تیسرا سوال اب تعالیٰ جل شان فرمائیں گے یہ حدیث قدسی ہے میرے بھائیو ایسا نہ سمجھنا کہ کوئی ایسے ہی کلام ہو گیا تیسرا سوال ہوگا مال ہی مال سے مال کے متعلق پھر اینا اقتصبا تو نے کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا حلال حرام جائز ناجائز کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کر دیا اور پانچواں سوال ہوگا علم سے متعلق معاملہ جو علم ہم نے تم کو دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا یہ پانچ سوالوں کا جواب جب تک اللہ کے بندے اللہ کو نہیں دے دیں گے اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں ہاں یہ کہنا آسان ہے ارے ایک معمولی سے پی ایس آئی کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور اس کا دربار روایتوں میں آتا ہے قیامت میں وہ اتنا جلال میں ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے نہیں ہوا اس کے غصے کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے سامنے آدم سے لے کر عیسا علیہ السلام تک کسی نبی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے موسا کلیم اللہ ہے اتنے بڑے بڑے نبی لیکن وہ بھی نہیں بول سکیں گے اور یوں کہیں گے نفسی نفسی نفسی نفسی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ کہیں اللہ ہماری فکر نہ فرما لے اگر اس وقت کوئی بول سکتا ہے تو آپ کا لادلا اور دلارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بول سکیں گے باقی کسی کو اجازت نہیں ہوگی آپ اتنے جلال میں ہوں گے اتنے جلال میں ہوں گے اور جو آپ کا سوال ہوگا اس موقع پر روایتوں میں حضور نے فرمایا اللہ قیامت میں یوں پوچھیں گے آئی نمولو کا ارے دنیا میں وہ بادشاہت کے دعوے دار تھے نا میری حکومت میری حکومت میرا مکان میرا مال میری جائیداد میرے خدام میرے نوکر آئی نہ بولو کا فرمایا وہ دنیا کے بادشاہ کہاں چلے گئے انل ملک اور انت دیال میں ہوں بادشاہ آج تمہاری ساری بادشاہ ختم ہو گئی ساری بادشاہ ختم ہو ساری بادشاہ ختم میرے بھائیوں اس رب کے سامنے مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے اور یہ پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے اب میں اور آپ ہم اپنے گرے بار میں ذرا جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ان پانچ سوالوں کا جواب ہے میرے پاس آپ کچھ سوچ لیں کہ میرے پاس جواب ہے اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ عمر کہاں لگا دی میں کیا جواب دوں میں کیا بعض بزرگوں کے متعلق امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئے اور حاضری جب حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے خواب میں انہوں نے بتایا کہ میں رب کے سامنے حاضر ہوا مجھے اپنی عبادت اور نماز کے متعلق یہ تھا کہ اللہ اس کی بنیاد پر معاف کر دے گا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں توحید لے کر آیا توحید میں نے پوری زندگی کبھی بھی ادھر سے ادھر تیرے خلاف نہیں کیا تو کتنی بات پر پکڑ کر لی اللہ نے ان کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تو نے دودھ پیا رات میں اور اس کے بعد پیٹ میں درد شروع ہوا تو تو نے یوں کہا تھا کہ دودھ سے درد ہوا اس وقت تیرا اللہ تجھے یاد نہیں آیا تھا اتنی سی بات پر پکڑ کر لی اتنی سی بات پر اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی میں بنائیں میرے جوانوں اگر اللہ نے ہم کو سوال کر لیا اپنی جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور جب جواب نہیں ہوگا تو پھر دہتی ہوئی آگ ہمارے سامنے ہوگی اللہ ہم پر فضل فرمائے کرم فرمائے اور اپنے فضل اور کرم سے اب تعالیٰ اعلیٰ شان ہمیں معاف فرمائے میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں صبح چار پانچ چھ ساڑھے پانچ سے میں جلگاؤں سے چلا تھا اور بارہ گھنٹے مسلسل بائی روڈ سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں مجھ میں نہ ہمت تھی نہ طاقت تھی بولنے کی لیکن میں نے آئی صاحب کو وعدہ کر دیا تھا آج کا اس لیے میں اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں یہاں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے چند باتیں جو کچھ اپنے فضل سے کہلوائی مغرب کے بعد تو ایسا تاپ تھا کہ لگتا تھا کہ میں شاید بات نہ کر پاؤں لیکن اللہ ہی نے اپنا فضل کرم فرمایا اور اس نے اپنے دین کی چند باتیں کہلوائی اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماشاء اللہ میں نے ابھی دیکھا جمعیت علماء سورت ضلع ضلع سورت ضلع ضلع کے اعتبار سے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب جو کتھور کے ہیں تو چونکہ اس وقت کے حالات میں ہمیں مسلمانوں کو سیاسی کچھ بیداریاں بھی ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم اس وقت خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں مسلمانوں تمہارے خلاف بڑے بڑے پلان بن چکے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو اللہ کرے کہ مسلمان میں بیداریاں پیدا ہو مسلمان بیدار ہو بیدار مغزی کے ساتھ کام کرے اور اور اور جو ہیں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرے یا تعالیٰ ہمیں وہ امیر عطا فرمائے جو امیر ہماری شریعت کو لوٹنے والا نہ ہو ہماری شریعت کو پامال کرنے والا نہ ہو ہماری شریعت کو برباد کرنے والا نہ ہو ہمیں اللہ وہ امیر عطا فرما تو بہرحال اس سلسلے میں دسمبر کی اٹھائیس تاریخ کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دعوت برقاتم العالیہ جو جمع علماء کے سینٹرل صدر ہے وہ ان شاء اللہ تعالی ہمارے کتھور سے مولانا اسماعیل صاحب نے دعوت دے رکھی ہے اور کتھور ہی کے اندر پروگرام رکھا ہے وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آپ سب کو دعوت دینے کے لیے آپ ضرور پہنچے اور اس کے اندر شریک ہو کر کے مسلمانوں کی میجورٹی مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو بتانے سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ جل جانو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں درو شریف پڑھ لیجیے اللہ مسلم وسلم دائما ابدا حبیبی کا خیر الخلق کلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما آپ کی محبت محبت نصیب فرما اللہ تیری محبت عطا فرما شریعت کی محبت عطا فرما قرآن کی محبت عطا فرما اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم کیسے ہی ہیں لیکن نام تو تیرا ہی لے رہے ہیں اے اللہ کلمہ تیرا ہی پڑھ رہے ہیں اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا رہے ہیں اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہمیں انصاف پسند امیر عطا فرما انصاف پسند امیر عطا فرما اے اللہ ایسا امیر ہمیں نہ دینا جو ہم پر ظلم کرنے والا ہو جو ہماری عزتوں کو تار تار کرنے والا ہو جو ہماری بیٹیوں کی عزت و ناموس کو لوٹنے والا ہو جو ہماری ہماری شریعت کو پامال کرنے والا ہو اللہ ہمیں انصاف پسند امیر عطا فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما اتحاد نصیب فرما آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے اللہ ہم نہیں جانتے تو خوب جانتا ہے اللہ ان سازشوں کو فیل فرما دے ان اسکیموں کو فیل فرما دے اے اللہ ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا اللہ اللہ ہم مظلوم ہیں ہم مظلوم ہیں اللہ تو نے ہی تیرے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا ہے کہ تم مظلوموں کی سنتا ہے اللہ ہم مظلوموں کی سن لے ہماری دستگیری فرما دے ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے جائیداد مکانوں کی حفاظت فرما ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری دکان کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے آبر و عزت کی حفاظت فرما العالمین ہمیں غلط کاموں سے حفاظت فرما اخلاق حسنا ہمیں نصیب فرما اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل نے تھوڑی سی نافرمانی کی تو ان پر کبھی میدکوں کا عذاب اتار دیا اور کبھی خون کا عذاب اتار دیا اور کبھی کیا کیا عذاب تو نے ان پر اتارا اے اللہ تو قادر تھا کہ اس امت پر بھی اتار دیتا لیکن اے اللہ تو نے آج تک ایسا عذاب نہیں اتارا ہے یقیناً اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایسا عذاب نہیں نہیں اتارا ہے الہ العالمین لیکن ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما ایک بننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتی گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ www.attableek.com, the reviver of